ہر ایک سے دو تعلق وابستہ ارشاد فرمایا ہر ایک سے دو تعلق وابستہ ہیں ایک خالق سے دوسرا مخلوق سے ایک کس کا ہے بھائی اللہ سے اور ایک مخلوق سے دوسرا مخلوق سے خالق نے فرمایا قریب آ جاؤ غربت کی دعوت دی گئی ہے قریب آنے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہیں ہماری زندگی حیات مال اجسام ہے لہذا قربت سے مراد روحانی قربت ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں فرض کی ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چار جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں جب جڑ مضبوط ہوگی تنا پھلاور ہوگا اتباع سنت نوافل اسکار اوراد یہ سب پھل پھول ہیں دوسرے منیہات سے رکنا ان کا نام شریعت میں اقتراب ہے دوسرا تعلق مخلوق سے صلاح رحمی اخوت بھائی چارگی ہمدردی اطار محبت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بمطابق شریعت اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں التفات ہے اقترابات اور التفات کی ادائیگی کا نام شریعت ہے ان اعمال کی مقبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے اور اخلاص بدون صحبت کے میسر نہیں ہوتا لہذا اعمال کے ساتھ صحبت صحبت شیخ کی بھی ضرورت ہے ماشاء اللہ اتنی شاندار بات حضرت نے تھوڑی سے جملوں میں کتنی شاندار بات حضرت نے فرما دی شریعت اور طریقت بنا دیا بتا دیا اور شریعت کی جامع تعریف یعنی ایک کیا ہے بھائی بندوں سے تعلق ہے ایک اللہ کا تعلق اور اللہ کے دو تعلق ہیں ایک جو حکم دیا ہے وہ ایک منع کیا ہے وہ جو حکم کیا اللہ نے وہ کر لو روزہ نماز اور جو منع کیا ہے شراب زنا جو ہے اسے رک جاؤ اس کا نام ہے شریعت اس کا نام ہے شریعت اب یہ جو کچھ کام کر رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو زکا ایک یہ بھائی آدمی چوری اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ دروگا جی کھڑے ہوئے ہیں ایک اس لیے چوری نہیں کر رہا ہے دروگا جی کھڑے ہوئے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اگر چوری کریں گے فوراً پکڑ ڈنڈے چل جائیں گے تو یہ چوری کرنا کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے تو پولیس کے ڈر سے نہیں چوری کر رہا ہے چوری کرنے کا موقع بھی ہے ان کی جیب بھی خالی بھی ہے یہ سو بھی گئے ہیں پانچ سو کے نوٹ مزر خالی بھی ہیں ہم چوری کر بھی سکتے ہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اب اللہ کے لیے چوری نہ کریں یہ اللہ کے لیے ہو گناہ چور تو گناہ بھی کس لیے چھوڑ رہے ہوں اللہ کے لیے نیکی بھی کس لیے کر رہے ہوں اللہ کے لیے اس کا نام ہے اخلاص تو اخلاص آ جائے اعمال پہ نیک اعمال کرنا آ جائیں برے کام چھوڑنا آ جائیں اور نیکیوں کے کرنے میں برائیوں کرنے میں سب میں اخلاص پیدا ہو جائے اسی کا نام ہے شریعت و طریقت اسی کا نام ہے الحمد للہ میرے حضرت کتنے بڑے آدمی تھے چھوٹی سی عبارت میں حضرت نے کتنی جامع تعریف فرما دی ہے شریعت و طریقت کی ایک بار پھر سن لو یہ ملفوظ شاید فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ دو تعلق وابستہ ہیں ایک خالق سے دوسرا مخلوق سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ قربت کی دعوت دی گئی ہے قریب آنے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ جسم سے منظر ہیں اور ہماری زندگی حیات مال اجسام ہے لہذا قربت سے مراد روحانی قربت ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں فرض کی ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چاروں چیزیں جڑ کی حیثیت رکھنی ہیں جب جڑ مضبوط ہوگی تنا پھلاور ہوگا اتباع سنت نوافل اسکار اوراد یہ سب پھل پھول ہیں دوسرے منحیات سے رکنا اس کا نام شریعت میں اقتراب ہے دوسرا تعلق مخلوق سے ہے رحمی کرنا اخوت بھائی چارگی ہمدردی اطار محبت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بمطابق شریعت اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں التفات ہے اقترابات اور التفات کی ادائیگی کا نام شریعت ہے اقترابات اور التفات کا کی ادائیگی کا نام کیا ہے شریعت اور ان اعمال کی مقبولیت کے اخلاص شرط ہے کیا شرط ہے بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہوں اور اخلاص بدون صحبت سے میسر نہیں ہوتا اخلاص بغیر کسی بزرگ کی صحبت کے میسر نہیں ہوتا لہذا ان اعمال کے ساتھ صحبت شیخ کی بھی ضرورت اعمال کے لیے اللہ اکبر بہت جامع ملفوظ کیا کیا باتیں حضرت فرما کے چلے گئے بھائی یہ خاص کا جو ملفوظ ہے ان کو ایک جگہ ایک ایک ایک جگہ کچھ جمع کرو یہ ملفوظ بھی خاص ملفوظات میں سے اس پہ نشان لگا لو خاص ملفوظات پہ سے بہت عجیب و غریب بات اس میں جمع ہو گئی یہ جب تصوف کی کتاب لکھ رہا ہے اس میں حضرت کا ملفوظ بھی انشاءاللہ لکھیں گے